توبہ ایک نور ہے توبہ کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ دل میں ایک نور معرفت پیدا ہوتا ہے یعنی ایک روشنی نصیب ہوتی ہے اور اس نور کی روشنی میں اسے دکھائی دیتا ہے کہ گناہ ایک زہر قاتل ہے اور یہ زہر اس نے بڑی مقدار میں کھا لیا ہے تو جس طرح دنیا میں زہر کھانے والا شخص یا جسے کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو پشیمان اور خوف زدہ ہو کر اپنے بچاؤ کی ہر تدبیر کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس زہر کا اصل اثر زائل ہو جائے اور وہ ہلاکت سے بچ جائے اسی طرح توبہ کی طرف مائل ہونے والا شخص جب یہ محسوس کرتا ہے کہ میری تمام شاوت پرستیاں دراصل اس شہد کی مانند تھی جس میں زہر ملا ہوا تھا کھاتے وقت تو بڑا لذیذ اور شیریں معلوم ہوتا رہا لیکن انجام کار سانپ کے ڈنگ کی طرح زہر سے بھرپور نکلا اب اگر اسی زہر کو وہ اپنے ساتھ لے کر مرا تو ہلاکت و عذاب میں جا پڑے گا بس اس وقت گناہ کی پشیمانی اور ندامت اسے مسترب کر دیتی ہے اور اس کے اندر بے قراری کی ایک آگ لگ جاتی ہے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی اور تلافی کا ارادہ دل میں بیدار ہو جاتا ہے اور بار بار اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں کہ ہے اللہ میں پھر کبھی گناہ کے قریب نہ بھٹکوں گا تب اس کی تمام حرکات و سکنات میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے وہ ظلم اور جفا چھوڑ کر خلوص اور وفا کے راستے پر آتا ہے پہلے وہ فخر غرور غفلت اور سستی کا پتلا تھا تو اب ندامت کے آنسوں اس کو غم و اندوہ اور فکر کا مجموعہ بنا دیتے ہیں پہلے غافل لوگوں کی صحبت اسے مرغوب تھی تو اب اہل معرفت کی صحبت اس کے اس کی دل پسند چیز بن جاتی ہے اور بری صحبت سے اسے وحشت اور نفرت ہونے لگتی ہے بس یہی پشیمانی یہی ندامت اور یہی بے قراری در حقیقت توبہ ہے اور اس کی جڑ وہ نور ہے جسے نور ایمان یا نور معرفت کا نام دیا جاتا ہے رات دن توبہ اور ندامت طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حقوق اللہ کا ادا کرنا انسان کے لیے کہاں ممکن ہے کہ وہ تو بے پناہ اور بے حساب ہیں ہاں شاید یہ چیز کام آ جائے کہ صبح اٹھیں تو توبہ کے ساتھ اور رات کو سوئیں بھی تو توبہ کے ساتھ حبیب بن ثابت کہتے ہیں کہ بندہ کے سارے گناہ ایک ایک کر کے اسے دکھائے جائیں گے ایک گناہ کو دیکھ کر وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ آہ اے کم وقت میں تجھی سے ہمیشہ ڈرتا رہا اس ڈر کا اظہار ہی حق تعالیٰ کو پسند آ جائے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا وہ گناہ انسان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے جس گناہ پر انسان مرتے دم تک نادم رہے اور پچھتاتا رہے